ہاں ایک تو یہ کہ ان کا ایسا رہنا تو حرام ہے اور لوگ جو ہیں ان کے خاندان والے گھر بار والے ان سے قطع تعلق کر لیں جس کو کہتے ہیں سوشل بائکارٹ بالکل ان سے قطع تعلق کریں نہ ان کے گھر کھائیں نہ ان کے گھر پئیں نہ ان سے کوئی تعلقات رکھیں نہ انہیں اپنے یہاں بلائیں نہ ان کے یہاں جائیں